حالت میں آئیں گی گویا وہ دو بادل ہیں یا دو سائبان یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی دو کتاریں ہیں وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی اس صورت کی ابتدا بھی اللہ رب العزت نے الفلام میم سے کی اس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ اکیلا ہے وہ حی بھی ہے قیوم بھی ہے زندہ ہے ازل سے ہے ابد تک رہے گا اسے موت اور فنا نہیں قیوم ساری کائنات کا قائم رکھنے والا ساری کائنات کا محافظ ساری کائنات کا نگران ساری کائنات اسی کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں تو جو اللہ اتنی صفات کا مالک ہو پھر کیوں نہ ہم اسی اللہ پہ بھروسہ کریں قرآن بھی یہی کہتا ہے وہ توکل علیہمود اس اللہ پہ بھروسہ کرو جو زندہ ہے موت نہیں آئے گی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمیشہ سے ہے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے نزل علیہ کل کتاب بالحق جس نے قرآن پاک کو نازل کیا الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ نازل ہوئی سچی کتاب ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کو نازل کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے اور اس سے پہلے تورات اور انجیل کو بھی اللہ کی ذات نے نازل کیا اور اللہ کی ذات ایسی ہے جس نے ایک ایسی کتاب بھی نازل کی جس کتاب کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی نازل شدہ کتابوں کو نہیں مانا اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب شدید ایسے بندوں کے لیے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہوگا ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں اللہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر کے اندر کالی چونٹی اس کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے اس اللہ کی نظر میں تو وہ بھی ہے اللہ تو اسے بھی جانتا ہے اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو الذی یصورکم فل ارحام کیف فیشا لا الہ الا هو العزیز الحکیم وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ارحام رحموں میں ہماری شکلیں بھی بنا دی ہمیں جس طرح چاہا بنا دیا کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت کسی کو خوبصورت کسی کو بدصورت کسی کو نیک کسی کو بد نیک جیسے چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے جیسے اس نے چاہا پیدا کیا کوئی ہے ایسا پیدا کرنے والا بالکل نہیں ہودی انصل علیہ کل کتاب امن آیات محکمات ہن ام الکتاب اسی اللہ کی ذات نے اس قرآن پاک کو نازل کیا اور اس قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں ایک جن کو محکمات کہا جاتا ہے اور دوسری جن کو ام الکتاب کہا جاتا ہے محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا ترجمہ جن کی وضاحت ہمارے سامنے ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے رہے ہیں یا کسی کام سے منع کر رہے ہیں احکام اور مسائل ہیں واقعات ہیں اس میں حکایات ہیں یہ سارا کچھ ہمیں صاف پتہ چلتا ہے محکمات سے مراد ایسی آیات ہیں جن کے معنی واضح ہوں وہ اخر و متشابہات اور دوسری قسم کن کی ہے متشابہات کی یعنی ایسی آیات بھی ہیں جن کے معنی کوئی نہیں جانتا جیسا کہ حروف مقطعات ہو گئے اسی طرح قیامت جہنم جنت اس کے بارے میں جو احوال ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہم ان کے بارے میں تعویل نہیں کر سکتے تو قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں ایک محکمات جن کے معنی واضح ہوں اور دوسری متشابہات جن کے معنی واضح نہ ہوں دونوں طرح کی آیات پہ ایمان لانا ضروری ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایک دعا کا ذکر فرماتے ہیں کہ رب بنا لات کو لو بنا باد ہدعی تنا وہ لنادُن کا رحمہ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھنا ہدایت والا بنانا اے اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرمانا اے اللہ قیامت والے دن ہمیں ذلیل و خوار نہ کرنا آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ اللہ لا الہ نہیں کوئی معبود اللہ ہوا مگر وہی الحی ہمیشہ زندہ قیوم سب کو سنبھالنے والا ہے نزلہ اس نے نازل کی علیہ کا آپ پر الکتابہ کتاب بالحق کی حق کے ساتھ مصدقن جو تصدیق کرنے والی ہے لما ان کتابوں کی جو بین یدے ہی اس سے پہلے تھیں وہ انزل طور اور اسی نے نازل کی تورات والانجیلہ اور انجیل من قبل اس سے پہلے ہدن لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ انزل الفرقان اسی نے نازل کیا فرقان کو ان الدینہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ لہم ان کے لیے عذاب العذاب ہے شدید بہت سخت اللہ اور عزیز خوب غالب ہے ذنتقام بدلہ لینے والا ہے ان اللہ بے شک اللہ لا لاقف علیہ شی ان نہیں پوشیدہ اس پر کوئی بھی چیز فی الرضی زمین میں ولا فی سمائی اور نہ ہی آسمان میں ہو ہودی وہی ہے جو یوسو تمہاری صورتیں بناتا ہے فی الحام رحموں میں کئی فیشات جیسے وہ چاہتا ہے لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے الذی وہی ہے اللہ جس نے نازل کی علیہ کا آپ پر الکتابہ کتاب منہ اس کی بعض آیات ایسی ہیں آیات محکمات واضح آیات ہیں ہننا وہی ام الکتاب اصل کتاب ہیں وہ اخرو اور کچھ دوسری متشابہات غیر واضح متشابہات ملتی جلتی غیر واضح آیات ہیں فعم الدینہ پس وہ لوگ الدینہ وہ لوگ ان کے دلوں میں زیغن غن ٹیڑھا پن ہے فیت طبی تو وہ پیچھے لگتے ہیں ماں ان آیات کے جو تشابہ متشابہ ہیں یعنی جن کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں فیت تبیونہ پس وہ پیچھے لگتے ہیں ماں ان آیات کے تشابہ جو متشابہ ہیں من ان میں سے ابتغاء الفتنتی تلاش کرنے کے لیے فتنہ و غاء طویلی اور تلاش کرنے کے لیے اس کی تعویل وما یعلم تعویلہ اور نہیں کوئی جانتا اس کی تعویل اس کی تفسیر اللہ مگر اللہ اچھا ایک بات یہاں قابل غور ہے تعویل کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ کسی چیز کی اصل حقیقت اگر یہاں ہم تعویل ہو سے مراد کسی چیز کی اصل حقیقت مراد لیں تو پھر اللہ پہ وقف کرنا چاہیے مطلب ہوگا وما یعلم تعویلہ نہیں اس کی اصل حقیقت جانتا مگر اللہ تعویل کا ایک مطلب ہے اصل حقیقت اور تعویل کا دوسرا مطلب ہے کسی چیز کی تفسیر تعبیر اور بیان اور توضیح اگر ہم یہ والا معنی یہاں مراد لیں تو پھر یہاں وقف نہیں کرنا پھر ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے وما یعلم اور حالانکہ نہیں جانتا تعویل ہو اس کی تفسیر اس کی تعبیر اس کا بیان اس کی وضاحت اللہ مگر اللہ ورا سے خونا اور وہ لوگ جو پختہ ہیں فی العلم علم میں یعنی ان ایسی آیات کی وضاحت صرف اللہ ہی جانتا ہے یا جو علم والے ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے وہی جانتے ہیں اور اگر ہم اس کا معنی پہلے والا کریں کہ کسی چیز کی اصل حقیقت پھر اللہ پہ وقف کریں گے اور ترجمہ یوں کریں گے وما یا اور نہیں کوئی جانتا تعویل اس کی اصل حقیقت اللہ مگر اللہ پھر آگے دوبارہ شروع کریں گے کہ وراسخون فی العلمی وہ لوگ جو پختہ ہیں علم میں یقولون وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بہی اس پر کل یہ سب کا سب من اندر ربنا بنا ہمارے رب کی طرف سے ہے جو ایمان والے ہیں راسخ فی العلم ہے ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ متشابہات آیات ہیں یا محکمات آیات ہیں یہ دونوں طرح کی آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں وما اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اللہ مگر الالباب عقل مند ہی ربنا اے ہمارے رب لا تزک نہ تو ٹیڑھا کرنا کلو بنا ہمارے دلوں کو بعد ادہ دی ہدایت دینے کے بعد بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہمیں وہ لنا اور عطا کرنا ہمیں مل لدن کا اپنے پاس سے رحمتن رحمت ان کا انت الوہاب بے شک تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے ربنا اے ہمارے رب ان کا یقیناً تو جامع جمع کرنے والا ہے اناسی لوگوں کو لیومن ایک ایسے دن میں لا رہی بفی جس میں کوئی شک نہیں لیوم اللہ سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں اس دن تو سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد نہیں خلاف ورزی کرتا وعدے کی و آخر ان الحمدللہ رب العالمین